السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه ان کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں ہمارا موضوع ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم ہم تک کیسے پہنچی یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا بہت دشوار گزار گھاٹی تھی یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت نہ کی جاتی ہو سکتا تھا کہ شریعت اسلامیہ کے دلائل کے اوپر بہت سارے الزامات اٹھتے اور لوگ ہمیں بربلا کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری حدیث ہی محفوظ نہیں ہے تمہارا قرآن ہی محفوظ نہیں ہے اس اس کی کی حفاظت ہی نہیں نہیں گئی کو کوئی بچا سکا اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے تم کس طرح سے دلیل دیتے ہو آپ دیکھیے عیسائیت ان کے پاس شریعت کی ایک ہی کتاب تھی انجیل لیکن وہ اس کو سنبھال نہیں پائے یہودی وہ زبور کو سنبھال نہیں پائے اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا کہ تم لوگ اپنی کتابوں کو سنبھال نہیں پائے ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے بدل دیا گیا ان کو اور آج کسی دنیا کے عیسائی کے پاس اصلی انسیل موجود ہی نہیں ہے کسی دنیا کے یہودی کے پاس اصلی کتاب موجود ہی نہیں ہے کہ زبور کس کو کہتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور ان کے پاس ان کے رسول کا کوئی فرمان تحریری طور پہ موجود نہیں ہے کہ جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہو جس کی انہوں نے حفاظت کی ہو اور نہ ہی کوئی ان کے اندر ایسا ملا ہے کہ جس نے واقعی ان کے رسول کے فرامین کو محفوظ کیا ہو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اعزاز حاصل ہے اور تابعین کو تبا تابعین کو اور محدثین کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے جنہوں نے دن رات ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پورا دین ہے کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ہمارا دین دین نہیں ہے ہمارا دین نامکمل ہے ہم کسی سے دلیل ہی نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو حدیث کس کو کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ ایک دن میں نے آپ کے سامنے پہلے وضاحت کر دی تھی لیکن آج صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہتے ہیں بات کو لغوی معنی اس کا بات کرنا بات ہے اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہوا ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے کہ یہ اللہ کے رسول نے بات کی ہے یا اللہ کے رسول نے یہ کام کر کے دکھایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام ہوا ہو صحابہ نے کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خاموش ہوئے اس کے منع نہ کیا ہو وہ بھی حدیث ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا سنبھالا گیا سب سے پہلے زبانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہت تیز حافظہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر فرمان سنتے ادھر ان کو یاد ہو جاتا ہے کئی صحابہ تو بیٹھے اللہ کے رسول کے پاس اس وجہ سے ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات زبان سے نکالیں یہی وجہ ہے کہ ہم جس وقت کتب حدیث کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ملتے ہیں جن سے پانچ ہزار احادیث مروی ہیں جو صرف احادیث کے اندر آتی ہیں باقی ان سے بہت زیادہ احادیث ہیں اور وہ پانچ ہزار احادیث انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے یاد کی اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی تھیں ہمارے کئی مسائل گھریلو مسائل اگر ہمیں کہیں سے ملتے ہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں ہمارے غسل کے احکامات کہ ہم نے غسل کس طریقے سے کرنا ہے اللہ کے رسول گھر میں کس طریقے سے رہتے تھے بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا یہ تقریباً تمام روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بائیس سو روایات ملتی ہیں جو کہ انہیں زبانی یاد تھی سب سے پہلے صحابہ حدیث کو یاد کیا کرتے تھے دوسرے نمبر پہ حدیث کو محفوظ کرنے کا طریقہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حدیث کے اوپر عمل کیا کرتے تھے جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی صحابہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ ہم جب تک ایک بات یاد نہ کر لیتے اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کر لیتے ہم اگلی بات کو نہیں سنا کرتے تھے یا یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جب تک قرآن کی ایک آیت سن نہ لیتے پھر اس کے اوپر عمل نہ کر لیتے ہم اگلی آیت کو نہیں پیرا کرتے تھے یعنی ایک بات کو حفظ کرنے کے لیے سنبھالنے کے لیے وہ لوگ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور آج بھی محدثین کا یہی مقول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حدیث یاد ہو جائے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو اس حدیث کے اوپر عمل کرو تمہیں حدیث یاد ہو جائے گی اور وہ کبھی بھولے گی نہیں تیسرے نمبر پہ حدیث کو کس طرح رضوان کرام علیہ مجمعین نے محفوظ کیا وہ لکھ کر محفوظ کیا رضوان کرام علیہ مجمعین حدیث لکھا کرتے تھے یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مغرب سے پڑھ گئے تو کہتے ہیں جناب حدیث تو دو ڈھائی سو سال بعد پرانی ہے یہ تو مغرب کی سازش ہے عجم کی سازش ہے کہ انہوں نے حدیثیں لکھ کے بنا ڈالی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کچھ نہیں ملتا ہے جبکہ صحابی رسول جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے بڑے حافظ صحابہ میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ مجھے یاد تھی لیکن میں پھر بھی عبداللہ بن بن عمر العاص رضی اللہ عنہ ان پہ رشک کیا کرتا تھا کیا اس کے پاس میرے پاس احادیث زیادہ ہے کیوں کیونکہ عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا نہیں کرتے تھے کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی اللہ کے نبی کی ہر بات لکھا کرتے تھے صحابہ نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھتے ہو کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں کبھی کبھی کس کس طرح طرح سے سے ہوتے ہوتے ہیں ہیں نہ لکھا کرو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تو لکھتا کیوں نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریشیوں نے اس طرح کہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا کرو خرج منی الا بحق اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو احادیثیں لکھی ان کو انہوں نے الصادقہ کا نام دیا کہ یہ صحیفہ صادقہ ہے اور اس کے اندر تقریباً ایک ہزار احادیث لکھی ہوئی تھی ایک صاحب تابعی کہتے کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے میں نے ایک حدیث پوچھی تو وہ میرے سامنے جو انہوں نے احادیث لکھی ہوئی تھی وہ صحیفہ لے آئے اور اس میں سے احادیث ڈھونڈ کے کے دی میں نے کہا کیا تم اللہ رسول کے ہر دور میں حدیثیں لکھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں ہم حدیثیں لکھا کرتے تھے یہ دیکھو یہ وہ بکر ہے جب تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھا کرو ہم اللہ کے رسول کی حدیث لکھا کرتے اس کے بعد جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی حدیثیں لکھنی شروع کر دی ایک وقت آیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جتنی حدیثی تقریباً انہوں نے اس, اس قدر اپنی احادیث کو لکھ دیا ایک آیا ابو راشد حبرانی کہتے ہیں کہ میں گیا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے حدیث دکھائیے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا شک ہے وہ گئے اندر جا کے انہوں نے اپنا صحیفہ لایا اور کھول کے رکھا اور کہا یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود لکھی یعنی کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کے اوپر رش کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں یہ کام کیوں نہ کروں میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث کو لکھا کروں لہذا عبداللہ بن عمر بن العاص کے بعد ابو حضیرہ رضی اللہ عنہ بھی احادیث لکھا کرتے تھے اس طریقے سے ایک علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا جس کو صحیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور اس صحیفے کے اندر کتاب الحج کتاب الدیات کتاب الزکاة کتاب الصدقات اور اس طرح کے دیگر مسائل موجود تھے ابو حضیرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے صحیفے کا نام اس صحیفت ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے صحیفے کا نام ہے اور ان دونوں صحیفوں کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر جمع کر دیا ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے اس کا طریقہ یہ کا ہے کہ وہ تمام صحابہ کو انہوں نے ترتیب وائز رکھا ہوا ہے اور ایک ایک صحابی کی ساری روایات لے کر آ جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری روایات اکٹھی کر دیں عبداللہ بن عمر کی ساری روایات اکٹھی کر دیں عبداللہ بن عمر کی ساری روایات اکٹھی کر دیں اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک صحبہ ملتا ہے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حدیث لکھی گئی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے اس حدیث کو لکھ کر محفوظ کیا تھا بعد میں یہ کام بڑھتا گیا اور زیادہ بڑھتا گیا الصحیفہ کلمت صحیحہ جو کہ ابو حضار رضی اللہ عنہ کا تھا ان کے ایک شگرد نے اس کو لیا اور پھر مرد دم تک وہ اس حدیث صحیفے سے حدیث بیان کرتے رہے اس کے بعد ان سے آگے ایک شگرد نے لیا اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے لیا اور وہ اس کو مسند امام احمد بن حنبل کے لئے اندر لے آئے اس طرح عبداللہ بن عمر بن العاص کے شگرد نے ان سے وہ صحیفہ لے لیا صحیفہ تو صادقہ پھر ان کے شگرد نے ان کے شگرد نے کرتے کرواتے یہ بھی امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچا اور وہ اپنی مسند کے اندر لے آئے تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صحابہ کے دور میں ایسے تھے اس کے بعد جو سب سے پہلے احادیث کی کتاب مرتب کی گئی باقاعدہ صحیفوں کے علاوہ وہ امام مالک رحمہ اللہ جو مدینے کے اندر رہا کرتے تھے معطا امام مالک لکھی جو دوسری صدی حجرے کے اندر تھی اسی طرح دوسری صدی ہجری کے اندر مسند حمیدی مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق اور کئی احادیث کی کتابیں موجود کے اندر آئیں جن کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی پھر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا جس وقت دور آیا تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ پیغام لکھ کر بھیجا کہ جس جس کے پاس احادیث لکھی ہوئی موجود ہے وہ ہمیں بھیج دے سوائے مسند ابو حریرہ کے وہ ہمارے پاس موجود ہے لہذا تمام گورنروں نے جتنے لوگوں کے پاس احادیث لکھی ہوئی تھی وہ اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھیجی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کو تمام لوگوں میں تقسیم کیا مدارس میں تقسیم کیا یونیورسٹیوں میں تقسیم کیا کہ ان احادیث کو لوگوں میں پڑھایا جائے یہ حدیث کی تیسری شکل تھی حدیث کو محفوظ کرنے کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ایک ایک تو میں نے واقعہ دن آپ کے سامنے پہلے رکھا جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا میں آج صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک کس طریقے سے پہنچی وہ جو لکھے ہوئے صحیفے تھے وہ ہم تک کس طریقے سے پہنچے آبادات میں سے بہت سونے امام بخاری رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا بہت ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے بہت عظیم انسان اگر کسی کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے تو وہ امام بخاری کہا جاتا ہے امام عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعین البخاری رحمت اللہ علیہ ہم آج بڑے زور و شور سے دلیل دیتے کہ جناب یہ صحیح بخاری کے اندر لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری لکھی کس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے اندر جس وقت پیدا ہوئے نابینا تھے ان کی والدہ نے دعا کی یا اللہ تو اس کو آنکھیں دے میں اس کو حدیث کا حافظ بناؤں عالم بناؤں گی اس کو اللہ نے آنکھیں دی ٹھیک ہو گئے دس سال کی عمر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کو ستر ہزار احادیث زبانی یاد تھی بما اسناد کی ستر ہزار احادیث بما اسناد یاد تھی چھ لاکھ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ کو بما اسناد ان کے راویوں کے نام کے ان کے باپوں کے نام کے ان کے بیٹوں کے نام کے ان کے دادا پر دادا کے نام کے یاد تھی چھ لاکھ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف اس وجہ سے کہ ان کا توقل صرف اللہ پر تھا خود کہتے ہیں کہ میں جس وقت صحیح بخاری لکھتا تھا تو اس وقت تک کوئی حدیث نہیں لکھتا تھا جب تک کہ غسل نہ کرتا دو رکت پڑھتا اس کے بعد استخارہ کرتا استخارہ کرنے کے بعد میں حدیث لکھتا کہ اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس طریقے سے انہوں نے حدیث کو محفوظ کیا ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جو معاملہ درست ہے اللہ وہ کر دے ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ کیسے غسل کر سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر تقریباً سات ہزار سے کچھ اوپر احادیث تکرار کے ساتھ چار ہزار بن گئی سات ہزار احادیث ہر حدیث سے پہلے غسل کیا دو رکعت پڑی اس کے بعد استخارہ کیا استخارہ کرنے کے بعد میں نے حدیث لکھی اور رات کو میں سولہ سولہ مرتبہ اٹھارہ اٹھارہ مرتبہ اور ایک روایت میں تھا بیس بیس مرتبہ اٹھا کرتا تھا حدیث لکھنے کے لیے ایک آدمی رات کو بیس مرتبہ اٹھے تو اس کی کیا نیند ہوگی کہتا مجھے سونے نہیں دیتی تھی حدیث حدیث میں رات کو اٹھتا تھا لکھا کرتا امام بخاری رحمہ اللہ بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے طبیب کو چیک کروایا تو اس نے کہا جناب آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے کافی سالوں سے آپ نے سالن نہیں کھایا آپ سالن کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سالن میری بیوی نہیں ہے نہ کوئی میری والدہ ہے والدہ وفات پا چکی ہیں شادی میں نے کی نہیں ہے اور گھر میں سالن میں پکا نہیں سکتا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے روٹی لیتا ہوں اس اس کے کے اوپر شکر رکھتا ہوں ساتھ میں روٹی کھا لیتا ہوں یہی میرا کھانا ہے کھانا پکانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنی ہوتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں ایک ہزار اشرفی تقریباً ان کے پاس تھی ایک آدمی نے دیکھا تو بدنیت ہو گیا کشتی کے اندر اس نے شور ڈال دیا کہتا ہے کہ میری ایک ہزار اشرفی کی تھیلی گم ہوئی ہے سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی لیکن ان سے کچھ نہیں نکلا بعد میں وہ شخص کہتا میری نہیں تھی میں نے تو صرف ہتھیانے کے لیے شور ڈالا تھا تمہارے پاس تھی تم کہاں لے کر چلے گئے اسے امام بخاری کہتے میں نے اس کو سمندر میں ڈال دیا کہتے سمندر میں ڈال دیا ایک ہزار اشرفی کو تم نے سمندر میں ڈال دیا کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنی ہوتی ہے اگر آج یہ مجھ سے نکل آتی تو کوئی مجھے کہہ دیتا چور تو میں اللہ کے رسول کی حدیث کیسے لکھ پاتا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنی ہوتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کلاس میں بیٹھے پڑھا رہے تھے تو پڑھا رہے پڑھاتے ان کے پاس ایک شاگرد تھا جس کی نظر کافی کمزور تھی بہت کمزور نظر تھی اور آپ کو پتا کہ جن کی نظر کمزور ہو یا نبینے ہوں وہ بیٹھے ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں ان کی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے امام بخاری ممبر پر جلوہ فروز تھے اس کو دیکھتے دیکھتے مسکرا دیے ہنس دیے اس کی کسی حد پر بعد میں اس سے معافی مانگنے لگے کہ یار تو مجھے معاف کر دیں کہتے استاد جی آپ مجھ سے معافی مانگ رہے کس وجہ سے کہا میں نے تجھے ایسے کرتے ہوئے دیکھ لیا اور میں نے حدیث بیان کرنی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ رہے اتنا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی اونچ نیچ نہ اوچے کوئی انچ برابر فرق نہ آ جائے میرے گناہ کی وجہ سے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے خود کہتے ہیں کہ جب مجھے غیبت کے بارے میں پتہ لگا اس کے بعد سے میں نے غیبت نہیں کی اللہ کبھی مجھے غیبت کی وجہ سے نہیں پکڑے اللہ مجھے کبھی غیبت کی وجہ سے نہیں پکڑے اور ایک واقعہ اور ملتا ہے جو سندن اتنا مضبوط نہیں ہے امام بخاری کی سیرت میں لیکن اس کو تقریباً تمام سیرت نگاروں نے امام بخاری کی سیرت میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ فلاں کے پاس حدیث ہے اس کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے تو اس کے پاس کچھ جانور تھے اور وہ ایسے اپنی خالی جولی کو نا ایسے کر کے اپنے جانور کو بلا رہا تھا کہ تاکہ جانور وہ جانسے سے میرے پاس آ جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ نبی پر جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا میں اسے حدیث نہیں لوں گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو پتا چلا کہ ملک شام کے اندر ایک آدمی کے پاس ایک حدیث ہے نئی اونٹنی لی اس کے اوپر نیا کجاوا ڈالا اور شام کا سفر ایک مہینے کا سفر طے کیا اس کے گھر کے دروازہ کھڑکایا اس نے کہا صحابی رسول جابر بن عبداللہ میرے گھر میں کہا مجھے پتا چلا تیرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مجھے حدیث سنا دو اس نے حدیث سنائی جابر بن عبداللہ واپس آنے لگے تو ایک آدمی نے دیکھا تو شہر میں جا کے اعلان کر دیا کہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے لوگ دیکھنے کے لیے عمر پڑے کہ صحابی رسول آئے تو ایک آدمی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو اتنے لوگ مل کے کدھر جا رہے ہو کہا صحابی رسول جابر بن عبداللہ آئے کہا میں نے وہ دیکھا وہ تو ملک شام کی سرحد پار کر چکے ہیں وہ تو نکل چکے ہیں ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا حدیث لی اور پھر فوراً واپس آ گئے کوئی پروٹوکول نہیں کوئی شہرت نہیں کہ میں صحابی رسول ہوں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متلاشی اور ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا امام بخاری رحمہ اللہ وقت کے حکمران نے ان کو کہا کہ جناب آپ میرے دربار میں تشریف لائیے اور مجھے حدیث پڑھا دیجیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرتا تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی ہے نا تو حدیث کا مقام یہ نہیں ہے کہ حدیث جا کے پڑھائی جائے حدیث کا مقام یہ ہے کہ حدیث کے لیے سفر کیا جائے یاد رکھیے دو وجہ سے ایک بھوک اور دوسرا سفر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آؤ سفر کرو میرے پاس آؤ میں یہاں بیٹھ کے حدیث پڑھاتا ہوں جتنی پڑھنی ہے پڑھو کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہا بخاری کسی کے پاس جا کے حدیث نہیں پڑھاتا جس نے پڑھنے وہ خود آئے کہا ایسا کیجئے کہ میرے بچوں کو پڑھا دیجئے کہ آ کے کہا میں کسی کے بچوں کو اس کے گھر میں جا کے نہیں پڑھاتا جس نے پڑھنا ہے میری مسجد میں آئے آ کر کے مجھ سے پڑھے کہا ٹھیک ہے میرے شہزادے آئیں گے لیکن ان کے لیے علیحدہ طور پہ مسنہ لگا دی جائے ذرا ممتاز مقام ہو جائے ان کا فرمایا جس نے حدیث پڑھنی ہے وہ چٹائی پر بیٹھ کے پڑھے کسی کے لیے اونچی جگہ نہیں لگائی جائے وقت کا حکمران دشمن ہو گیا امام بخاری رحم اللہ کو جلا وطن کر دیا گیا امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا گیا دو مرتبہ امام بخاری رحم اللہ کو بخارا سے نکالا گیا تھا بخارا سمرکند یہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ افغانی تھے بخارا شہر آج بھی موجود ہو تو امام بخاری رحم اللہ کا دشمن ہو گیا اور جلا وطن کر دیا گیا دوسرے وطن میں جا کے امام بخاری نے پڑھانا شروع کیا اب امام بخاری یا تو پڑھا سکتے تھے یا کاروبار کر سکتے تھے معاشی طور پہ اتنے حالات تنگ ہو گئے اتنے حالات تنگ ہو گئے جو بدن کے اوپر کپڑا تھا وہ بھی گس گس کے ختم ہو گیا کئی دن ہوئے پڑھانے کے لیے نہیں آئے صحیح سیرت کی کتابوں کے اندر امام بخاری کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور صحیح واقعہ ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی سندن کوئی گنجائش نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے کپڑے گس گس کے ختم ہو گئے کئی دن پڑھانے نہیں آئے چلوائے دروازہ کھڑکا امام صاحب آپ کئی دن ہو گئے پڑھانے کے لیے نہیں آئے کہا بیٹھو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے وقت کا حکمران دشمن ہو چکا ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے سارے شہیدوں نے کچھ جو پیسے تھے ملائے اور امام بخاری رحمہ اللہ کو ایک جوڑا لے کر اوپر سے پھینکا امام بخاری رہے پہننا اور گھر سے باہر آئے اور آ کے مسند پہ پڑھانا شروع کیا کبھی نہیں سوچا کاروبار بزنس تجارت میں یہ بھی کروں گا یہ نہیں سوچا یار میں ایک خادم رکھ لوں وہ میرا کھانا پکا دیا ہاں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کھانا پکا جو پاس موجود تھا وہ سمندر کے اندر ڈبو دیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے اور اس مرد مجاہد کا تقوی دیکھو ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی صحیح واقعہ ہے اس کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کمزوری کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے تقریباً سولہ مرتبہ بچھو نے یہاں ڈبل ڈنگ مارا ان کی کمر پہ اور نماز کے بعد کہتے ہیں دیکھو یار مجھے کس چیز نے نماز میں اتنی تکلیف پہنچائی ہے نماز نہیں چھوڑی دیکھا تو کمر سوچ چکی تھی اور سولہ مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا تھا اور نماز نہیں چھوڑی امام مسلم رحمہ اللہ صحیح بخاری کے بعد جس کتاب کا سب سے زیادہ درجہ ہے وہ امام مسلم بن حجاج القشیری کی صحیح مسلم ہے امام مسلم رحمہ اللہ کو شہید حدیث کہا جاتا ہے ایک ایک مجلس کے اندر گئے محفل کے اندر گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے حدیث پوچھی تو کہا یار میرے علم میں نہیں ہے میں دیکھ کر بتاتا ہوں صحیح طرح سے تم جس طرح سنا رہے ہو مجھے اس کے اندر شک ہے اپنے گھر اندر آئے اور اپنے صحیفے کھول کے بیٹھ کے پاس کھجورے رکھ لیں حدیث کے اندر اتنے مگن ہوئے اتنے مگن ہوئے کہ کھجورے کھاتے گئے کھاتے گئے ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنی کھجورے کھا گئے اس کھجوروں کی گرمی کی وجہ سے وہ وفات پا گئے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے مشغول اور مگن تھے ان کو شہید حدیث کہا جاتا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ جن کی سنن ابی داود ہے امام ابو داود سلیمان بن السجستانی ان کا پورا نام ہے ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ رہے تھے تو حدیث لکھ لے تو پاس کسی آدمی نے آ کے الحمد للہ کا چھینک ماری یہ جواب نہیں دے پائے جواب میں یارحم اللہ نہیں کہا وہ کشتی کے اندر آگے چلا گیا گئے تو ان کو یاد آیا میرے پاس کسی نے چھینک ماری تھی اور میں حدیث لکھنے میں مشغول تھا یہ رحم اللہ نہیں کہہ سکا فوراً کشتی لی تین دینار کرائے پر اور اس کی کشتی کے پاس جا کے کہا رحمک اللہ اور اسی طرح واپس لوٹ آئے تین دینار دی اور تین دینار کی بہت ویلیو ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دینار میں دو بکریاں آ جایا کرتی تھی اتنی دینار کی ویلیو اور تین دینار پہ کشتی لی کہ اور اس کی جواب کے صرف چھین پہ الحمدللہ یا اللہ کا امام احمد بن حنبل جن کی مسنت تقریباً پچاس جلدوں کے اندر آتی ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دی بہت قربانیاں دی لیکن ان کی وہ قربانی کبھی نہیں بھولی جائے گی کہ جس وقت یہ حدیث کے لیے گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اس وقت کوئی باقاعدہ مدرسے نہیں ہوتے تھے کہ جہاں کھانے دیے جاتے تھے اس وقت کوئی بقاعدہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے کہ بھائی آؤ کھاؤ پیو موجے مارو ادھر سے قربانی کی کھالے اکٹھی کر لی ادھر زکات اکٹھا کر لیا ادھر صدقہ اکٹھا کر لیا اور سب کچھ مولویوں کو کھلا دیا اور وہ بیچارے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے آپ کے پاس تین بچے ہیں آپ تین کو سکول میں پڑھا رہے ہو چوتھے کو مدرسے میں پڑھا رہے ہو تین کو گھر میں کھانا کھلاتے ہو چوتھے کو مدرسے کا کھانا کھلاتے ہو کیوں کہ اللہ کا دین اس قدر آ چکا ہے کہ ہم ان کو زکات صدقہ خیرات کھلائیں نہیں میرے عزیز بھائیو دین اتنی گری ہوئی چیز نہیں ہے اگر تم دنیا پہ خرچ کرتے ہو تو اللہ کے دین پہ بھی خرچ کیا گیا میں بات کر رہا تھا امام احمد بن حنبل اللہ کی امام احمد بن رحمہ اللہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت حدیث کا علم حاصل کر لیا تو واپس آنا تھا تو ہوٹل والے کے پیسے دینے تھے اب ہوٹل والے کے پیسے دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنی جوتیاں اس کے پاس گری کہا یہ میری جوتیاں رکھ لو میرے پاس اور کچھ نہیں ہے جوتیاں اس کو رکھوائی اور پھر واپس آ گئے اب واپس سفر کر رہے ہیں اپنے علاقے کا تو سفر کرنے کے لیے کچھ خرچہ نہیں ہے تو قافلوں والوں کے ساتھ ان کی بوریاں اٹھایا کرتے تھے سفر ہوتا نا سامان رکھنا تجارتی پھر یہاں سے اٹھانا آگے لے کے جانا حدیث بھی لکھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی بوریاں بھی اٹھایا کرتے تھے کہتے ہیں بوریاں اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے یہ میری کمر جو ہے نا وہ چھیلی گئی تھی زخمی ہو چکی تھی امام یحییٰ اندلسی رحمہ اللہ جس وقت وہ پڑھنے کے لیے گئے اور پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور ان کے گھر سے خطوط آتے رہے آتے رہے وہ خطوط سنبھال کے رکھتے رہے جس دن اپنے گھر کو واپس لوٹنا تھا سارے خطوط نکالے اور پڑھنا شروع کر دیا کسی نے کہا یحییٰ پہلے تو تو نے پڑھا نہیں اور اب تو نے پڑھنے شروع کر دیے اس وقت پڑھنے تھے جس وقت گھر سے خط آئے تھے کہا اگر میں اس وقت پڑھتا تو کسی خط میں غمی کی خبر ہونی تھی کسی خط میں خوشی کی خبر ہونی تھی خوشی کی وجہ سے میں پاگل ہو جاتا ہوں غم کی وجہ سے میں غمگین ہو جاتا حدیث رسول چھوڑ جاتی میں علم نہیں حاصل کر پاتا میں نے اس وجہ سے کبھی خط کھول کے کے نہیں اور یہی یہی اندر بیٹھے پڑھ رہے تو شور ڈال گیا جی ہاتھی آ گیا مدینے کے اندر ہاتھی آ گیا مدینے کے اندر ہاتھی نہیں ہوتے تھے نہ مدینے والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا تھا وہ تو کبھی کوئی غنیمت کا مال آ جاتا تو ہاتھی دیکھنے کو مل جاتا لوگ بڑے ذوق و شوق سے مدینے والے ہاتھی دیکھا کرتے تھے سارے شگرد اٹھ کے باگ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے تو امام یحییٰ اندلسی کے استاد کہتے ہیں یحییٰ تو نہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے کہتے ہیں میں اندلس سے یہاں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آئی میں تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں میں جو وقت ہاتھی دیکھنے میں لگاؤں گا اتنی دیر میں آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو بعد میں مجھے حدیث کون پڑھائے میں یہاں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا اور یہی امام یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ پھر وقت کے امام بنے کبھی عید والی دن آپ نے کسی کو پڑھتے دیکھا ہے دیکھو کہ عید کی نماز کے فوراں بعد وہ صرف پڑھنے کے لئے گیا ہو امام زہری محمد بن شہاب الزہری جو کہ نافع کے شگرد ہیں اور نافع شگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے اور امام مالک رحمہ اللہ کے بھی یہ شگرد ہیں حدی عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں امام مالک کے گھر امام مالک رحمہ اللہ کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا کون کہا میں زہری ہوں اندر آئیے کیا مقصد ہے کیا وجہ کیوں آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنائیے مجھے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کیجیے ان کو بڑی محبت تھی اللہ کے رسول کی حدیث سے بڑا پیار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہا اللہ کے رسول کی حدیث بیان کیجیے امام مالک رحمہ اللہ نے تقریباً چالیس احادیث ان کو سنائی چالیس احادیث جس وقت سنائی تو امام زہری کہتے ہیں اور سنائیے کہا میں نے چالیس حدیث سنائی ہے ان کو ذرا یاد کر لو پھر آ جانا کہتے ہیں یہ چالیس کی چالیس احادیث مجھے یاد ہو چکی ہے کہا سناؤ چالیس کی چالیس احادیث ویسے کی ویسے سنا دی اور کہا کہ آج کا دن ہے خوشی کا دن ہے میں آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہوں کہ آج آپ فارغ ہوں گے گھر میں فری ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجیے امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ان کے اوپر ایک ایسا کڑا وقت آیا حدیث پڑھاتے پڑھاتے پڑھتے پڑھتے ایک ایسا کڑا وقت آیا کہ گھر کے چھت کے بالے بیچنے پڑے انہوں نے اپنے گھر کے چھت کے بالے بیچ دیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑا کہاں دنیا کہتی پھرتی ہے کہ بچوں کو بزنس پڑھاؤ تجارت پڑھاؤ یہ کرو وہ کرو کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے صحابہ کرام اور حدیثین کا یہ شیوہ نہیں تھی وہ تو بھوکے رہا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا کرتے تھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے ان کی حفاظت کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے اور اگر ہم ان کی زندگیوں کی محنت دیکھیں ان کی زندگیوں کی محنت دیکھیں تو ہم جو لوگ جانتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جنہوں نے نام سنے بلوغ المرام کتاب لکھی اس کے بعد فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح ایک بہت بڑے محدث کے پاس ایک آدمی آئے کہتے ہیں جناب آپ سے بخاری کی شرح لکھیں کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح ابن حجر اسکلانی نے جو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھ دی اس کے بعد کوئی شرح لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی ایک صحیح بخاری لکھی اور صحیح بخاری کے بعد فتح الباری لکھنے والا شخص کتنا بڑا عالم ہو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی زندگی پر ان کی تصنیفات کو تقسیم کیا جائے تو روزانہ کے ساٹھ ورکے بنتے ہیں جو انہوں نے لکھے ساٹھ ساٹھ اور میں انہوں نے کیا لکھا روزانہ یہ نہیں کہ کوئی ناول لکھ دیا کوئی ڈائجسٹ لکھ دیا کوئی رسالہ لکھ دیا اپنے دین سے حافظ ابن حجر کی تین کتابیں دیکھی جائے تقریب و تہذیب تہذیب و تہذیب اسماء الجال اسماء رجال کے اندر سب سے زیادہ اگر ہمیں علم ملتا ہے تو وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ملتا ہے کہ یہ یہ ایک رابی ہے اس کا باپ کون تھا دادا کون تھا پر دادا کون تھا اس کے بیٹے کتنے تھے اس کے پوتے کتنے تھے اس کے استاد کتنے تھے اس کے شگرد کتنے تھے یہ پیدا کہاں پر ہوا اس نے کن کن علاقوں میں سفر کس کس استاد سے حدیث لی اور جس جس استاد سے حدیث لی اس کا حافظہ کیسا تھا اس کا جو استاد ہے اس کا حافظہ کیسا تھا اس کے شاگرد کیسے تھے ایک ایک آدمی کی تمام کا تمام بایو ڈیٹا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھ کر رکھ دیا اتنی محنت آج کے دور میں انگریز بھی سلیوٹ کرنے کو تیار ہو گیا ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہتا جو محنت محدثین نے حدیث کے اوپر کی ہے کائنات کی کوئی مخلوق کسی ریسرچ پہ اتنی محنت نہیں کر سکتی یقین مانیے سلیوٹ کرنے پر موجود ہوئے کہ جو محدثین نے محنت کی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے پینتیس جلدوں کے اندر ہے ان کا فتح ابن تیمیہ پینتیس جلدوں کے اندر اور پینتیس جلدوں کا انہوں نے فتح ابن تیمیہ کہاں بیٹھ کے لکھے جیل کے اندر بیٹھ کے لکھے جن کی زندگی کا وقت کئی زندگی کا کئی حصہ جیل کے اندر گزرا اور پینتیس جلدوں انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے لکھی آپ اندازہ کیجئے نبے نبے جلدوں کی کتابیں محدثین نے لکھی ایک سو بیس بیس جلدوں کی کتابیں ہم آج بھی لائبریریوں کے اندر جاتے تو گھوم جاتے کہ یا اللہ یہ محنت کرنے والے کون لوگ تھے نہ اس وقت یہ بال تھے کہ ایسے کیا اور چل پڑا وہ درختوں کی کل میں اتارنی پڑتی تھی سیاہی بنانی پڑتی تھی وہ درختوں کے پتوں سے لکھنا پڑتا تھا نہ اس طرح کا کوئی کاغذ تھا نہ اس طرح کا کوئی پریس تھا کہ فوراً صبح کتاب دی شام کو پریس سے ہزار کتاب کا ایڈیشن چھپ کے کچھ بھی ایسا نہیں تھا خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا اور اگر ہاتھوں سے نہیں لکھ پڑتے تو کاتبین کو بلایا کرتے تھے وہ لکھا کرتے تھے بہت محنتیں کی ہیں محدثین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حدیث کے اس قدر محنتیں کہ ناقابل بیان بیان نہیں ہو سکتی میں نے یعنی یہ یعنی صرف چند کے واقعات آپ ازاد کے سامنے رکھے اور اگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو ہماری یہ پچھلی صدی کے اندر عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے آنکھوں سے نابینا تھے سید نظیر حسین محدث دیلوی اور عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ ہندوستان کے اتنے بڑے عالم تھے کہ آج تک ہم جن سے بخاری پڑھتے آ رہے ہیں یا ہمارے شگرد جن سے بخاری پڑھیں گے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے شگردوں میں سے نہ آتا ہندوستان کے اندر کوئی بڑا عالم ایسا نہیں ہے جو عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کے شگرد نہ ہو اور میں نے جیسے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس وقت مدرسوں کے اندر کوئی سالہ نوٹی نہیں ملا کرتا ہر بندے کو اپنا کھانا پڑتا تھا تو عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نبینے تھے پڑھنے کے لیے چلے گئے تو انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے ہیں یہ درسگاہ ضرور ہے یہاں تم پڑھ سکتے ہو لیکن کھانا نہیں ہم کھلا سکتے ہیں جاؤ چلے جاؤ واپس ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے تو عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے کہا کہ کل قیامت والے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا نا کہ تم پڑھ کیوں نہیں سکے تو میں تم لوگوں کو آگے کر دوں گا کہ اللہ انہوں نے مجھے نہیں پڑھایا تھا اساتذہ نے رکھ لیا کئی دن ہوئے استاد نے پوچھا عبد المنان کھاتا کھاتا کہاں کہاں کہاں سے سے سے ہے ہے پیتا کہا جناب میں بس کچھ کرتا ہوں تو ایک مولی لے لیتا ہوں روزانہ اس اس کو بس طرح سے کھا لیتا ہوں اور سارا دن گزار دیتا ہوں ایک مولی سے میں ہفتہ ہفتہ گزارتا ہوں یا کوئی مجھے سبزی اس طرح کی مل جاتی ہے کچی تو اس سے میں ہفتہ ہفتہ گزارتا ہوں اور پڑھتا ہوں اتنا ترس آیا تو عبد المنان وزیر آبادی کہتے ہیں یہ جو طلبہ کھانا کھاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کہیں کہ اپنے کھانے کی روٹی کا آخری لقمہ میرے لیے چھوڑ دیا کریں طلبہ آخری آخری لقمہ چھوڑتے وہ بعض میں اکٹھا کرتے جاتے اور تھوڑا تھوڑا سالن اس طرح کرتے کرتے وہ محدث پڑا اور آج کوئی بھی کسی کو بھی آپ پوچھیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا استاد عبد المنان وزیر آبادی کا شگرد نہیں تھا ہمارے استاد شیخ الحدیث حافظ عبداللہ رفیق صاحب جنہوں نے ہم نے صحیح بخاری پڑھی وہ کہا کرتے تھے کہ جس وقت سردیوں کے دن آتے ہم اپنی کمیزیں اتارا کرتے تھے کمیزیں اتار کے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے کیوں ہمیں نیند نہ آئے دین آنے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہمارے جیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طرح سے پڑھ نہ سکے ہم اپنی کمیزیں اتار کے سردیوں میں پڑھا کرتے تھے یہ مامو کانجن کے اندر جامعہ تنویر الاسلام مدرسہ ہے اس کے شیخ العدیز صوفی محمد عبداللہ جو اس کے نگران تھے ان کا انٹرویو ایک دفعہ میں پڑھ رہا تو انہوں نے بیان کیا کہتے کہ میری زندگی کے اندر دو واقعات بہت عجیب ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ میں باہر فصلوں میں گیا حاجت پوری کرنے کے لیے تو وہاں میں نے ایک طالب علم کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہتے ہیں جناب گھر سے خبر آئی کہ میرا والد فوت ہو گیا یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محفوظ ہوئی کہتے جی, جی گھر سے خبر آئی ہے کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں تو کہا بیٹا گھر جاؤ کہا اگر میں گھر گیا تو میرے حدیث کے سبق رہ جائے اور میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے حدیث کے سبق رہ جائے باپ نے کون سا واپس آنا ہے میں اس کے لیے یہاں سے دعا کر دوں گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بخشش کرے ایسے ہی واقعہ ہمارے سامنے میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہم ٹریننگ کر رہے تھے ماسکر کے اندر تو ابو رات شہید ہو چکے ہیں میرا بہت اچھا دوست تھا بہت کم عمر میں تقریباً بیس اکیس عمر سال کی عمر میں شہید ہو گیا خبر آئی کہ اس کا چھوٹا بھائی وہ وفات پا گیا اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا تقریباً سولہ سترہ سال تھا خبر آئی کہ اس کا بھائی وفات پا گیا تو کہا گھر چلے جاؤ کہتے گھر نہیں جا گھر چلا گیا تو یہاں کے میرے سبق رہ جائیں گے میں گھر نہیں جاتا یہ دو ہزار گیارہ کی بات ہے ہمارے ساتھ کئی طالب علم ایسے تھے کہ جو جمعے والے جا کے محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور ہفتے کا خرچہ بنایا کرتے تھے تاکہ ہم پورے ہفتے کا خرچہ بنا لیں اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ریا کری نہ ہو تو میں اپنا واقعہ سناؤں کہ میں سات روپے لے کے سوٹ دویا کرتا تھا تیسری منزل پہ ریت پہن کے آیا کرتا تھا اور مجھے گھنٹے کے پچیس روپے ملا کرتے تھے لیکن کبھی ہم نے تعلیم کو نہیں چھوڑا یہ معمولی تعلیم نہیں ہے مسلمانوں اس کو مذاق مت سمجھو نہ جانے کتنوں کا خون پسینہ اس میں لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کو یاد کرنے میں میں اس آگے پہنچانے یہ یہ مولوی قاری اڑاتے ہیں کام ہے اللہ کی قسم صحیح مولوی کسی نے دیکھا ہی نہیں مولوی کا کیا مطلب ہے مطلب مولا والا اللہ والا اللہ والا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا وہ اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے اوپر ان کا توقل ہوتا ہے یقین ہوتا ہے ہم اپنا جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ پتا کہ حدیث کہتے کس کو دوست وہ اپنا واقعہ بیان کرتا کہتا کہ میں میرے گھر میں ایک ڈرائیور آیا اور اس نے کتاب دیکھی کہتا یہ کتاب کیا ہے ہم نے کہا صحیح بخاری ہے کہتا بخاری کون تھا بخاری کون تھا آپ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں صرف اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ ہمیں کتنے صحابہ کے نام یاد محدثین نے تو ایک ایک راوی کا نام یاد کر کے اس کو بیان کر دیا ہم میں سے کتنے یا ہمارے بچوں میں سے کتنے جن کو حدیث رسول یاد ہے افسوس سب افسوس اور اتنا افسوس کہ افسوس بھی اس کے اوپر شرما جائے ہم اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے کرواتے ہیں میرا بچہ حفظ کرے گا میرا بچہ حافظ بنے حافظ بن جاتا ہے اس کی خوب آمین کروائی جاتی ہے بڑے زور و شور سے ایک دو سال اس کو مسلے کے لیے بھی کھڑا کیا جاتا ہے بس یار انہوں نے میٹرک کر لے بیٹا اب تو ایف ایس سی کر لے ہمارا ایک بہت سکول چلتا ہے یہاں پہ ہمارے لاہور کے اندر بڑا اس کا نام ہے سینکڑوں حفاظ اس سے نکلتے ہیں یقیناً نکلتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کیا ایم دیا جاتا ہے ان کو کیا مقصد دیا جاتا ہے کہ بیٹا حفظ کرنے کے بعد میٹرک کرنا ہے بیٹا حفظ کرنے کے بعد ایف ایس سی کرنا ہے وہ حفظ تو کر لیتا ہے لیکن جس وقت میٹرک کرتا ہے ایف ایس سی کرتا ہے تو مسلمانوں کا لباس اتارا انگریز کا لباس پہنا اور وہ ہی نہیں جاتا کہ یہ حافظ قرآن ہے کیونکہ ہمارے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی ویلیو نہیں رہی اہمیت نہیں رہی ہے صرف یہ کہ اس کو خالی حفظ کروانا ہے اور حفظ کروانے کے بعد اس کو اسکول پڑھا دینا ایک نام پورا کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اس نام کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پان شاپ کا کھوکھا کھولتا ہے نا تو وہ بھی حافظی پانشاپ لکھتا ہے اگر کوئی کیبل نیٹ ورک چلاتا ہے نا cable network Hafizi cable network کے نام سے چلاتا ہے نہیں یقین تو شاد باغ کے اندر دکان ہے باقاعدہ اس کی پکچرز کھینچی تھی حافظی پان شاپ ہافی کیبل نیٹ ورک مسلمانوں یہ ہمارا دین نہیں ہے اور نہ خالی حفظ کرنا کسی کے اوپر فرض ہے اللہ نے کسی جگہ پر نہیں کہا خالی قرآن حفظ کرو کسی جگہ پر نہیں کہا ہے اللہ نے کہا قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم میں سے کتنے عزم کرتے کہ میں اپنے بچے کو حدیث کا عالم بناؤں گا عالم بنتا ہی تب ہے جب وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اس کے اندر تقبہ تب آتا ہے جب اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتا ہے طوطے کی طرح قرآن رکھنے سے تقبہ نہیں آتا ہے تقوی تب آتا ہے جب اس کا ترجمہ پڑھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا جائے ایک ایک جمعے کے اندر ایک ایک بھائی سینکڑوں حدیثیں سنا دیتا ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیث لیکن باہر نکلنے والا جب جمعہ پڑھ کے باہر نکلتا اور اس کی جھولی خالی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کون سی حدیث سنائی ہے کیونکہ حدیث سے کسی کو لگاؤ ہی نہیں ہے حدیث سے کسی کو واسطہ ہی نہیں ہے ہمارے علماء آئیں گے وہ قصے کہانیاں فلانے دی کشتی ڈوب گئی فلانے دی کشتی پار ہو گئی بس یہ کشتی ڈوبنے اور پار لگانے میں لگے ہوئے میرے بزرگوں دل جلتا ہے جب ہم اپنے محدثین کی محنت دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کی دیکھتے ہیں اچھا بالفرض اگر میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ روزانہ ایک گھنٹہ حدیث کی کلاس کے لیے نکال دیں میں یہاں آؤں گا روزانہ آپ کو حدیث میں صرف ایک فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے روزانہ ایک بندہ فی گھنٹہ دے دے ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائیں گے قرآن کا تجربہ پڑھائیں گے تو کتنے نوجوان اور کتنے بزرگ تیار ہوں گے اس کام کے لیے ہاتھ نیچے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بس اپنے دل میں سوچیں کہ میرے پاس وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے میری اولاد کے پاس وقت ہے اتنا بستہ پہنا ہوتا ہے پانچویں کے بچے نے اتنا بستہ پہنا ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایک بھی کتاب اس کو جنت میں لے کر جانے والی ہوتی اتنی فیس سے بڑھتے ہیں یونیورسٹی کے اندر اتنے طلباء ہوتے ہیں لیکن دل ایمان سے تقوی سے خالی ہوتے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹیوں کی کمی نہیں ہے کالجوں کی کمی نہیں ہے اسکولوں کی کمی نہیں ہے لیکن کیوں کفر آج بھی آ کر کہتا ہے کہ مدرسے کو بند کرو مدرسہ بند کر دو مدارس پہ پابندی لگا دو بس اس کے اوپر پابندی لگا دو ان کو بند کر دو کیوں ان کو نفرت ہے تو قال قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے لفظ سے نفرت کہ ہمارا نبی ہمارا نبی ایک ایک حدیث بتا کر گیا ہے جنگی نبی تھا ہمارا جہادی نبی تھا ہمارا ہمارا نبی مجاہد بھی تھا قاری بھی تھا عالم بھی تھا حافظ بھی تھا ان کو پتہ ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کے نکلے گا وہی دنیا پہ امامت کرنے کے حقدار ہیں وہی دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں ورنہ اور کوئی نہیں کر سکتا وہ تو تمہیں خود یونیورسٹیاں بنا کے دے رہے ہیں نصاب بنا کے دے رہے ہیں کبھی کسی کو کہو بھائی مدرسہ بنا کے دو ہم یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائیں گے قال قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آگا کوئی نہیں کرے گا میرے عزیز بھائیو آؤ اللہ کے لیے اب بھی وقت ہے ایک عزم ایک تہیا کر لو کہ آئندہ آنے والی نسل کو ہم اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائیں گے جس طرح محدثین نے محنت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کیا ہم بھی کیے گے یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند چھوٹے چھوٹے واقعات رکھے نہ جانے کتنے واقعات محدثین کے ایسے ہیں جو فوت ہی صرف سمندروں کے اندر ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے جن کی یہ کمرے ٹوٹ گئیں سفر کر کر کے کمرے ٹوٹ گئیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرنا کیا آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ آپ خود جب آپ خود حدیث نہیں پڑھیں گے آپ کا بیٹا نہیں پڑھ سکے آپ خود وقت نکالیں گے اگر کوئی کلاس شروع کی جائے آپ اس میں جائیں گے آپ حدیث حاصل کرنے کے لیے شوق رکھیں گے اپنے گھر میں لا کے حدیث کی کتابیں رکھیں گے صحیح بخاری لے کر آئیں گے خاص ترجمے والی لے کر آئیں ہم صحیح مسلم اپنے گھر میں لے کر آئیں گے کم از کم روزانہ ایک حدیث پڑھیں گے اور اس حدیث کی سمجھ نہیں آئے تو کسی عالم کے پاس جائیں گے اس کا کہیں گے بھائی یہ مجھے حدیث سمجھاؤ آج آپ یہ عزم کریں یہ تہیا کریں اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کو ایسی اکیڈمی دیجیے ایسا سکول دیجیے جس میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھائے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے دعوانا رب العالمین عشاء کے بعد نہیں ہے ظہر کے بعد ہے اور اصل کے بعد ہے ہاں جی۔ یہاں ڈیفینس میں ڈیفینس میں ظہر کے بعد وہ اصل کے بعد ہو ہاں،